الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا محمد اسامہ صاحب کی طرف سے بلائے اس جلسہ کوٹ عبد المالک کے تمام شرکا حاضرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستان گرامی ناچیز کا آج کا موضوع یو این او میں وزیر اعظم پاکستان کے خطاب پر تبصرہ اور یو این او میں اقوام متحدہ کے دفتر نیو یارک میں جو خطاب کیا اس کی شرح کرنا یہ آج کا میرا موضوع ہے اس کا مقصد ان کے خطاب کی پیچیدگیوں اور مشکل باتوں کو آسان کر کے لوگوں تک سمجھانا ہے کیونکہ آج کل علم کی بہت کمی ہے کلام علماء کو سمجھنا تو دور کی بات ہے کلام جو ہلا کو سمجھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے وزیر اعظم صاحب تو آپ کو معلوم ہے آپ علم کے بادشاہ ہیں تو ان کے جملے بہت ہی ادب جملے تھے اس وجہ سے مولوی حضرات نے پیروں نے عوام الناس نے یا سیاسی لوگوں نے جتنا تعریف کرنا چاہیے تھا اتنا تعریف نہیں کی ان کے خطاب کی جتنا تعریف ہونی چاہیے تھی نا اتنا تعریف نہیں کی گئی لہٰذا میں چاہتا ہوں کلام کی شرح کر دوں تاکہ ہر بندے کو سمجھ آ جائے اور تعریف کا حق ادا کر بزرگوں کے منہ سے جڑے ہوئے موتی کمال ہے کیا ہوا مجھے ان کے خطاب پر لب کشائی پر جس بات نے دلیر کیا وہ ان کے اسلامی حوالہ جات ہیں انہوں نے اپنے کتاب کے اندر کافی اسلامی حوالے پیش کیے ہیں مثلا جب عدل و انصاف کے اندر عدل و انصاف کے اندر مساوات اور برابری کی بات آئی تو مولا علی کا حوالہ پیش کیا جو یہودی کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا پھر یہود و نصارہ کے ساتھ غلامی کے ساتھ رہنا اس پر جب حوالے کی ضرورت پیش ہوئی تو میسا سے مدینہ کا حوالہ پیش کیا گیا ایسی باتوں نے یہ اسلامی جو حوالے ہیں انہوں نے مجھے دلیر کر دیا کہ اگر شریعت اور آسوں کے حوالے سے میں شرح کروں گا تو وزیر اعظم صاحب بھی ان کی کابینہ بھی ان کے معاملین مددگار اور ان کے تمام حوالے مجھے بہت دار دیں گے اس بات نے مجھے دلے اگر کوئی اسلامی حوالہ نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے مجھے بھی اسلامی حوالے سے رد کرنے کی یا عقل کے حوالے سے رد کرنے کی کوئی ضرورت نہ ہوتی ٹھیک ہے یہ جواب میرے سامنے ہے اس سلسلے میں میں تمام خطاب جو ہے نا پورا یہ میرے خیال میں تاریخ لکھی ہوئی ہے جو اخبار دنیا میرے سامنے اٹھائیس محرم الحرام چودہ سو اکتالیس اٹھائیس ستمبر دو ہزار انیس کا دنیا لاہور کا اخبار ہے اس میں پورا متن کتاب کا اردو میں موجود ہے لفظ بلفظ لفظ اور انگلش میں نیٹ پر کتاب موجود ہے میں نے چند جملوں کی تصدیق بھی کی ہے کہیں ترجمے کے اندر غلطی نہ واقع ہوگی وہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ترجمہ بالکل صحیح نہیں ہے ترجمے میں کسی مقام پر خطا نہیں دوستان گرامی اس خطاب کے اندر میں خلاصہ یہی کہہ سکتا ہوں کہ جو کچھ بھی کتاب ہوا ہے وہ سارا کا سارا یورپ اور یہود و نصارہ کی ترجمانی اور انہی کے معنی مطلب کو پیش کرتا ہے یہ خلاصہ یہود و نصارہ اور یورپ والوں کے معنی اور مطلب کو ہی مختلف الفاظ میں رنگ دے دے کر پیش کیا گیا ہے اس میں جتنی بھی کوشش کی گئی ہے نا وہ یورپ کو خوش کرنے کی اور یورپ کی ترجمانی کی کوشش کی گئی ہے اس کے اندر کوئی بات ایسی نہیں ہے جس کو ہم اسلام یا اہل اسلام کی ترجمانی قرار دیں یہ میں پورے دعوے سے کہہ رہا ہوں آگے ثابت کروں گا جب ثابت کروں گا تو پھر انشاءاللہ شاء جو تعریف کرنے والے لوگ ہیں جنہوں نے کمال جملے بولے ہیں کوئی کچھ کہہ رہا ہے کسی نے کہا صلاح الدین ایوبی زندہ ہو گیا کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا میرے خیال میں اب یہ میرا ناچیز کا یہ کتاب سننے کے بعد پھر تعریف کرنے کا سوال ہے ہاں۔ پھر مزہ لیں گے آپ لوگ کمال ہے اور تاپ دینا انہیں ملاؤں کو انہیں پیروں کو ہے جی جنہوں نے ہمیشہ کافل ایسی سے کام لینا ہوتا ہے جی خوشامد سے ہے جی پیالے چاٹ چاٹ کر اپنا وقت گزارتے ہیں جی یہ کافا لیس لوگ جو ہیں ان کو آپ نے داد دینی ہے کہ کمال سمجھ اور بصیرت ان لوگوں کی ہے جی حق ادا کر دیا انہوں نے اپنے علم اور بصیرت کا ہے جی اور دماغی روشنی کا کہ کلام کو کیا سمجھے یا تو سمجھے نہیں ہے عربی میں کہتے ہیں کہ ان کن کا تدری ان کن کا لا تدری پہاگا مصیبت وہ ان کن کا تدری پل مصیبت وا کرنا اگر تو جانتا اگر تو نہیں جانتا تو یہ مصیبت ہے اور اگر تو جانتا ہے تو پھر مصیبت اور بڑھ گئی بیڑا گرک جائے ان کا تو سمجھ نہیں لگتی افسوس ہے یار اردو کلام نہیں سمجھ آتا یہ عربی یا قرآن عربی رسول نہیں کلام کو کون پہنچے گا اگر کلام کو نہیں شکلام پھر میں جوڑا دیتا ہوں وزیر اعظم صاحب کے بیان کا جو حاصل ہے اس یا وزیر اعظم صاحب کے کلام کا مرجع اور محال وہ سارا کا سارا یورپ کے معنی مطلب وہ ظاہر کرتا ہے اور اسی کی ترجمانہ جرمانہ کرتا ہے اور کوئی چیز نہیں ہے اس آ سمجھ ہے بات آپ نے ایسے ہی سمجھنا ہے ٹی وی پہ کوئی پروفیسر بیٹھا اور پتھر چل رہا ہے کیونکہ ممبر پہ مولوی کی بات بہت پریشان کرتی ہے لہذا آپ نے اس وقت نہ مجھے نجت سمجھنا ہے نہ مجھے مولوی سمجھنا ہے آپ مجھے کچھ دیر کے لیے پروفیسر سمجھ اس کو ٹی وی سمجھ بابا بابا پھر آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی دوستوں اللہ توجہ ہے اب جو پہلا جملہ ہے میں اس پر کروں گا جو اس اخبار کی مین سرخی آ موٹے لفظ خبردار یہ مسئلہ آپ کو معلوم ہے یہ کتاب کے مسئلے میں ہوا اس کا پتہ منظر کیا تھا وہ کشمیر کا مسئلہ لگا کشمیر پر جو کرفیو لگا تو وزیر اعظم صاحب اس وقت کشمیر کو تو کے لیے کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے انہوں نے یہ کتاب لوگوں اس سلسلے میں آپ فرماتے ہیں خبردار جنگ ہوئی تو ایٹمی ہوگی اور نتائج پوری دنیا بھگتے گی لا الہ الا اللہ پر ایمان ہے ہم لڑیں گے اب یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ یہاں کے جو لوگ اپنا ذہنی دماغ نہیں رکھتے ان کے ظاہری وجود اپنے ہیں لیکن باطنی وجود اپنے نہیں ہیں وہ بہت خوش ہونا پر بات ہو رہی ہے ہم لڑے اور یہاں نہیں کتنے وہ ایجنسیوں کے اشارے پر جو جہاد کرنے والے ہوتے ہیں اور خدا رسول کے نہ جہاد کو جانتے ہیں نہ ان کے جہاد کے معنی کو جانتے ہیں ان کے نزدیک جہاد کیا ہے صرف ایجنسیوں کے اشارے پر ناچنا خود بھی ہلاک ہونا لوگوں کو ہلاک کرنا اور خوب پیسے کھانا اور برکت بنانا چاہے چھ برجری کا ہو چاہے چار برجری کا ہو چاہے غریب کا ہو جس طرح کا بھی یا آٹھ مندی کا بھی ہو سکتا ہے تو میرے بھائی اللہ اکبر و کبیرہ یہ لوگوں کے ذہن کے دماغ اپنے نہیں دیکھنے میں اپنے لگتے ہیں وہ خود بھی سمجھتے ہیں کہ میں خود چل رہا ہوں لیکن میں خود بھی چل رہا ہے بقول ایک بار پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات پانی پانی کر گئی مجھ کو بلندر گئی ویز بار تجھ کا جب گر آگے نمن من گرچ مطلب کا جمان زندہ نظر آتا سکول کا نوجوان اقبال ہوا اگر دیکھنے میں زندہ لگا رہا ہے نا بڑا بوٹر بوٹر ہو کے باہر نکل رہا ہے بڑا خوش ہو کے چل رہا ہے گرچ بدھو رکھے کچھ تو سمجھا دیا گانا جب انہیں اقبال نے ایسا سمجھایا اقبال کے دربار سے جانے پابندی ہو گئی اور جان سنتے ہی نہیں ہو سکتا مزید سمجھا دیے تو ہمیں قبر ہی فوٹ رہے اللہ نے فضل لال سڈا بول ہی ایسا ہوتا ہے کہ ہوش اٹھ جائیں دماغ ٹھکانے ہی نہیں یار کی بنے ید مبرو حق آوے تو بادل کا بھیجا نہ نکلے مڑ حق ہی کر اللہ قرآن فرمانا حق بادل کا دماغ نکال دیتا ہے ہاں جی ساڈے ساری گل اگے دماغ نکل جانا کوئی کلو نہیں سکتا پیروں میں کام نہیں کر سکتا گھر سے مطلب کا جاؤں زندہ نظر آتا ہے سے مکتب کا جواب زندہ نظر آتا ہے مردہ ہے مانگ کے لایا ہے فرنگی جسم جان ویسے آپس میں بیٹھے ہیں اگر صحیح ترجمہ کیا جائے تو اقبال یہ کہہ گیا جسم اپنا ہے جان انگریز کی کیا مطلب دیکھنے میں مسلمان ہے اندر سے کافر ہے کیونکہ کافر بھی روح کافر ہی توجہ ہے ان پڑھ جمع جی، سکول نہیں پر پتہ نہیں اللہ کے فکیران کے جوڑے کی کیا ہے میں قسم خدا دی ساری اکل سمجھ پہ Thank you. تو عرض کر رہا تھا کہ ایسے ایسے عقل مند نما بے رپور علم نما سراپا جہاں بڑے خوش انہوں نے اٹھا دیا سر دیکھا ہے لا الہ الا اللہ ہم لڑیں گے یورپ میں کھڑے ہو کر یہ بات کہنا بس یہی کا کام تھا آج تک نہ کبھی ایسا ہوا نہ ہوگا اس پر اس پر ایک ہی بات میں کروں گا میں پہلے آپ کو ایک اصول اور کلیہ بتاتا ہوں ضابطہ یہ میں نے مطالعہ نہیں کیا تھا میرے پاس کچھ دوست بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اس کی بات چھیڑ دی اس بیان کی میں نے کہا یار میں تو ایک بات جانتا ہوں اصول جانتا ہوں وہ بتاتا ہوں آپ کو میں نے کہا یہ جتنے بھی یورپی مفکرین ہے نا ہمارے جن کو ہم کہتے ہیں مستغربی جنہوں نے مغرب کا علم و ہنر حاصل کیا ہوتا ہے ان کو کہتے ہیں مستغربی اور ان مغرب والے جو مشرق کے علم و ہنر حاصل کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں مستشرقی میں کہا یہ جو مستقبل ہیں ان کا ذہن میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر یہ کہیں پر کلام کریں گے تو ان کا اصول ہے اس اصول کی روشنی میں آپ پڑھیں ان شاء اللہ کبھی کمران ابتدا یورپ کی مخالفت سے ہوگی ابتدا یورپ کی مخالفت شوٹ تھوڑا بیان ہو گیا ہے مہیلاوں سے لگے گی بس اس کے ساتھ ساتھ کوئی صحابہ کے دور میں مل لگ رہا ہے ابتدا ابتدا یہود و نصارہ اور یورپ کی مخالفت سے شروع ہوگی درمیان میں نرمی آ جائے گی آخر میں جا کر واہ واہ جائے گی یہ ہے جتنے مستقربین لوگ ہیں ان کا کوئی نہیں انگلش میں کیا کہتے ہیں تقریر ہو بیان ہو سپیچ ہاں؟ سپیچ اصل میں اصل سمجھ میں وہ بالکل ٹھیک ہے حقیقت میں ٹھیک ہی ہے انہیں انگلش میں ٹھیک ہے میرے بیان کتاب میں سپیچ کافر سپیچ وہ کہنے میں سپیچ دوسرے سارے انگریزی دان لگ مطلب لگے سپیچ کہ جا بھی ان سپیچ ہوں اخبار سے آئے ٹی وی سے آسری جگہ سے آئے گیا اس کو دیکھیں گے تو پتا کیا ہوگا سنو ابتدا یورپ میں مخالف درمیان میں ہو جائے ہوئے آخر میں جا کر واپس یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے لوگوں کو پھنسانے کا اپنا ہم لوا بنانے کا جس طرح کے شکاری شکار کرتا ہے تو پرندے کی بولی بولتے یہ ابتدا اسی سے ہوتی ہے درمیان میں وہ سختی ٹوٹ جاتی ہے اور آخر میں پوری یورپ کی موافقت اور کا کر ہم نوائی سے کہتے ہیں جب وہ دوست بیٹھے ہوئے تھے میں نے یہ اصول بتایا اور بعد میں اس موسم کا مطالعہ کیا میں نے جب سامنے رکھا کہنے لگے استاد استعمال باقی یہ بھی کوشش رہی میرے دوستو یہ سب سے پہلا جو جملہ ہے لا الہ الا اللہ پر ایمان ہے ہم لڑیں گے پہلے میں یہ ہے اب میں آخری جملہ بتاؤں گا یہ ابتدا آخری بتاؤں گا ان دونوں کو ملا کر کوئی نتیجہ نکال تناخوز اگر صحیح زیادہ نہ آئے آخری جملہ پہلے کو رکھ دوں ادھر ہے ہم لڑیں گے لا الہ الا اللہ ہم لڑیں گے آخری جملہ کیا ہے آخری جملہ کیا ہے جنگوں سے مسائل حل کرنے والے اپنے دماغ کا علاج کرائیں اب پہلا جملہ یہ ہے جو سرے سرے ہے لا اللہ پر ایمان ہے ہم میں نہیں یعنی اللہ لڑائی کی دا بتا کیا لا الہ الا اللہ کلمہ کافروں کے ساتھ لڑائی کی دعوت دیتا ہے کلمہ پڑھ پڑھ پڑھ کر یہ کہنا ہم لڑیں گے کیا معنی رکھتا ہے اس کا مطلب ہے ہم لا الہ الا اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو لا الہ الا اللہ چاہتا ہے ہم کافروں سے لڑیں لہٰذا ہم لڑیں گے تو پھر اسلام اور سنو اسلام کے جہاد کو دہشت گردی کہنے کا کیا مانا بولتے ایک طرف یہ کہنا کہ بابا جو اسلام کے نام پر مذہب کے نام پر لڑائی کی کتاب کی جہاد کی دعوت کرتے ہیں یہ دہشت گرد اور ایک طرف کہنا ہے کہ لا الہ الا اللہ پر ایمان ہے ہم لڑیں گے یعنی لا الہ الا اللہ لڑائی اور جہاد کی دعوت ایک طرف یہ اور ایک طرف وہ دہشت گرد ہے یہ کیا ماننا اسلام کے جہاد کو دہشت گردی نہیں دینا چاہیے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ پر ایمان ہے ہم اچھا لیکن اب پہلا پہلا اس جملے کا مطلب یہ ہوا توجہ کہ جنگ سے مسائل حل ہوں گے ہم لڑیں گے تم آؤ گے ہم لڑیں گے پھر جنگ سے مسئلے حل کریں گے لا الہ الا اللہ ہمیں بزدل نہیں بناتا ہمیں دلیر بناتا ہے ہم جنگ کریں گے لڑیں گے اور جنگ سے پھر مسئلے حل کریں گے اور آخری جملہ یہ ہے کہ جنگ سے مسئلے حل کرنے والے پاگل ہیں اب اب اب ظاہر بات ہے اگر ہم لڑیں گے تو ہم پاگل ہوں گے ایمان سے بتانا ایک طرف کہنا ہے کہ یہ پاگلوں کا کام اور پہلے یہ کہنا ہے یہ مومنوں کا یہ دونوں جملے کیسے اکٹھے ہو رہے ہیں اس کا مطلب بات وہی ہے کہ یہ جو جملہ ہے اس کے پردے میں کوئی چکر ہے ورنہ آخر میں جا کر جنگ کو پاگلوں کا کام کہنا ہے یہ بتا رہا ہے کہ جو پہلا ہے اس کے اندر کوئی چکر ہے اب وہ میں چکر بتاتا ہوں یہ جتنا لڑائی جتنا جہاد یہ وہ کلمہ فلان یہ ساری جو تاریخ اور بیان ہے اس کے پیچھے ایک یورپی سوچ چھپی ہوئی ہے کیونکہ مانا مطلب تو بہت کا پیش کیا جا رہا ہے اب وہ کیا سوچ ہے اس کے پیچھے کیا سوچ اور فکر ہے یعنی چھپی ہوئی ہے یورپ کہ انہوں نے توجہ انہوں نے ہمیشہ ایک نظریہ جو ہے نا دنیا میں پھیلایا ہوا اس پھیلاوے کا مطلب یہ ہے کہ ایک نظریہ انہوں نے بنا کر لوگوں کو اسی اور طریقے سے چلا وہ کیا نظریہ ہے دو کو لڑاؤ حکومت کرو بات نہ سمجھے کر یہ جو ہے نا لا الہ الا اللہ پر ایمان ہے ہم لڑیں گے یہ صرف انڈیا کے لیے یورپ کے لیے نہیں اگلی وضاحت بتا رہی ہے جس طرح کشمیریوں پر ظلم ہو رہا ہے اگر میں بھی ہوتا تو بندوق اٹھا لیتا خیر اس پر میں پھر کلام کروں گا اسی لاکھ کو جانوروں اسی لاکھ جانوروں کو بھی اتنے دن بند رکھا جاتا تو شور مچ جاتا مودی کو تکبر اندھا کر دیا بات مودی پر آ رہی ہے صرف مودی پر آ رہی ہے اہل یورپ میں کیا وہ لا الہ الا اللہ پر ایمان رکھتے ہیں کیا وہ لا الہ الا اللہ کے مقابل نہیں ہے کیا وہ اس کے دشمن نہیں ہے ان کو فریق مخالف کیوں نہیں رکھا گیا تو یہ وہی سوچ ہے دو کو لڑاؤ حکومت کو یہ دو بھیڑ بکریاں لڑتی رہیں اور بھیڑیاں ان کا فیصلہ کرتا رہے کیا کرنا ہے ایمان سے بتانا سچ سے بتانا کشمیر کا مسئلہ امریکہ کے ہاتھ میں ہے یورپ کے ہاتھ میں اقوام متحدہ کے ہاتھ میں ہے یا انڈیا کے ہاتھ میں ہے سچی بول اگر اگر انڈیا کے ہاتھ ہے تو پھر ادھر جاتا ادھر جانا ہوتا ادھر ہے تو ان کے پاس جاتے ہیں یار بولو تو صحیح ہے تم کیا کہتے ہو تمہارا کوئی بھی وزیر اعظم ہوتا ہے حل کرانے کے لیے کدھر جاتا ہے کہتے ہیں کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے وہ چلے گئے وہ تشریف لے گئے اس کا مطلب ہے کدھر لے گئے تشریف اس مسئلے کا حل انہیں کے ہاتھ میں ہے تو جب انہیں کے ہاتھ میں ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو اگر بگاڑتے ہیں تو وہی بگاڑتے ہیں اور اگر سواریں گے تو وہی سواریں گے حل کریں گے تو وہی کریں گے تو جن کے ہاتھ میں ہے ان کے ساتھ لڑائی کا تو کبھی اس بھی نہیں تھے اور سوچنا بھی نہیں چاہیے کے ساتھ لڑائی کا سوچنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ ہم تو ان کے غلام اور نوکر ہیں غلام کا لڑائی ہم غلام ہیں ہم کٹو ہیں کٹو جو ہم لتا مارنی شروع کر دیں گے چتر کھانا ہی گل ہے بول نہیں وہ میری گل سمجھ آ رہی ہے اگر کسی مائی دلال میرے کتاب کے اعتراض ہو رہا ہو تو بعد میں آ کر کھلے دل دلال اپنے تمام اعتراضات اشکالات شبہات سکوت جمع کرتا چلا گیا آخر ظاہر کریں ان شاء اللہ جس کی ہر ایک شعبہ کا پورا پورا اضافہ لیکن ان شاء اللہ امید بڑی گئی کوئی شک شبہ ایس چنوتی کے نیڑے بھی نہیں کسی بندے کے نیڑے جانا جتنے رہا ہر سوال مقدر کا جواب دیتا چلا جانا چاہتا ہے یعنی جو سوال اور صبح اٹھنا ہوگا نا ناچیز کی طرف سے اس کا پہلے ادارہ اور جواب ہوگا میرے بھائی یہ صرف اور صرف یورپ کی ایک چال بازی ہے کہ وہ ہمیشہ وہ بھیڑیا وہ بھیڑیا دو بکریوں کو لڑا کر ان کا قاضی اور اور جج بن جاتا ہے ذرا یا تو تم دونوں کو کھانا پڑے گا یا ایک کو کھانا پڑے گا وہ اپنا لڑ لڑ کر مر وہ بھیڑیا جان دو دو بھیڑیا بھیڑیا جان یار پنجابی کی مثال ہے دو بکریاں بیٹا لڑ گئی بگیال نے فیصلہ کرایا کہنے لگا سوچ بہت غور فکر تعمل کے بعد اسمبلی بٹھانے کے بعد اسمبلی بٹھانے کے بعد بھیڑیا کہنے لگا بھی بات یہ ہے ہم دوسری نتیجے میں پہنچے یا دونوں کو کھانا پڑے گا یا اگر تم دونوں کسی طرح زندہ رہے تو لڑ لڑ کر دو میں سے ایک کو کھانا پڑے گا کھانے سے مرتا تو نہیں ہے کیا بات ہے زندگی کے ایسے دوست ذرا بولو تو ساری شرارت نہیں کتنی دو کو لڑاؤ اصلاح بکے فساد پڑے قتل و غارت ہوتی رہے سلسلہ جاری رہے ستر سال ہو گئے ہم آنکھوں سے دیکھ رہے فیصلہ جن کے ہاتھ میں ہے آدھا ملک پہلے چلا گیا جس کو بنگال کا وہ چلا گیا اسی طرح فیصلے کرتے دیکھو یار عجیب کی بات ہے وہ کیا علاقہ پتا ہوا تھا پہلے اگر ادھر آیا تو فوراً فیصلہ وہ ادھر دینا پڑا جو ان کے جو ادھر رہتا ہے اس کا فیصلہ ادھر آنے کے لیے کبھی نہیں ہوتا کہہ سکتے ہاں؟ بنگال میں چلا گیا کارگر میں چلا گیا جو کچھ جو کچھ ان کے ہاتھ میں آتا ہے جو کچھ ان کے ہاتھ میں آتا ہے اس کو واپس کرنا ضروری ہوتا ہے جو ان کے ہاتھ میں اس کو ان کے ہاتھ میں رکھنا ضروری ہوتا ہے یہ کہہ سکتے ہیں اب سمجھ لگی میرے بھائی اس میں کوئی کی بات نہیں تھی اللہ نے ایک ہی بات کہہ دی قرآن میں ولقد ذلنا شرسلنا في عداوة للذين آمنوا اليهود اللہ فرما دے اپنی اپنی قسم کھا کے ایمان والوں کے سب سے سخت ترین دشمن یہودی ہے اور آپ کے سامنے اس کے دلائل اور شواہد ایک نہیں ہزاروں ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ بڑے دشمن کے ساتھ تو دوستی اور غلامی دوستی تو کہہ نہیں سکتے غلامی اس کے ساتھ تو غلامی کا ہاتھ ہمیشہ بڑھا کر اور قدموں پر ہاتھ رکھے جاتے ہیں لیکن انڈیا کے ساتھ کون سا غصہ ہے بھائی میں پوچھتا ہوں انڈیا انڈیا خود اپنے ہاتھ میں نہیں کشمیر اس کے ہاتھ میں کیسے یار بولو تو صحیح بدھو سرکھے ہاں؟ جانا کری پلی نہیں توتا تنا مچھلی نہیں آتا خدا شالا تیرے تو علم کی روشنی نہیں لگ تو جہل کٹا ہوا تو وہ تو امید ہو سکتی ہے کہ تیرے اندر کوئی اکڑ آ جائے گا لیکن کیوں کتے کا سوتا سوتا انگلش سوتا رہا سکولی انگلش سوتے نے مینو اج تک کا رات نہیں سمجھ ہو سکا سکیا میرے دوستوں اور میرے بھائیوں اور میرے بھائیوں را کچھ تو سوچو میں نے کیا جملہ استعمال کیا اگر حقیقت میری میں کر رہا تھا انڈیا کے ہاتھ میں کشمیر کیا ہو سکتا ہے انڈیا خود اپنے ہاتھ میں نہیں تو اس کو کیا کہیں اس کے ساتھ کیوں لڑنا اور نہیں لڑ سکتے ابتدا ابتدا لڑنے کی بات کلمہ پڑا پلے پلے اور مجھے معلوم تھا نہیں لڑ سکتے کیوں لڑنا نہ لڑنا یہ تو پچھلوں کے ہاتھ میں ہے اور وہ اجازت دے نہیں سکتے اگر اجازت دیں گے تو کسی مخصوص وقت کے لیے ذلت مسلمانوں کی ہوگی بربادی نہیں یعنی ہوگی آخر میں کہنا پڑا بھائی جنگ سے مسائل حل کرنے والے پاگل یہ مطلب ہے وزیر اعظم صاحب کا یہ جملہ آخری انہیں کی طرف آئے ہوتا ہے کہ جس وقت انہوں نے پہلا جملہ کہا تھا اس وقت اپنے آخری جملے کی گرد نہیں آپ نے جب وہ آپ پہلا جملہ بول رہے تھے تو اپنے آخری جملے کا وسطار ہو رہا تھا بس علمی زبان میں مزوان ای مزوان جب وہ پہلا جملہ اپنا بول رہے تھے اس وقت این اس وقت وہ اپنے آخری جملے کا گیا ٹھیک ہو گیا اور آپ کے ملک میں جتنے بھی بیانات ہوتے ہیں وہ اسی فکر اور اس اسی سوچ پر مبنی ہوتے ہیں جو یورپ سے دی گئی ہے لوگ لڑاؤ حکومت کرو لہٰذا آپس میں لڑنے کی بات کرنا ہم کو خدا ہے ہم تو تمہارے خدا ہیں خدا کے ساتھ لڑنے کی کچھ سوچ سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب پاکستان میں انڈیا بن رہا تھا تقسیم ہو رہا تھا تو الیکشن ہندوؤں اور مسلمانوں میں ہوئے انگریزوں کے ساتھ الیکشن کبھی نہیں ہوئے یہ کیا کر ہے انگریزوں نے کبھی یہ الیکشن کیوں نہیں کروایا کہ تم ہمیں مانتے ہو چاہتے ہو کہ نہیں اگر چاہتے ہو تو ٹھیک ہم رہتے ہیں نہیں چاہتے تو ہم چلے جاتے ہیں یہ کیوں نہیں بولتے نہیں یار ہاں بتاؤ اگر تم چاہتے ہو ووٹ کرو ہمیں چاہتے ہو تو ہم رہتے ہیں ہمیں چاہتے ہو تو ہمارا نظام رہتا ہے اگر تم نہیں چاہتے تم ووٹ نہیں دیتے تو ہم نہیں رہتے انگریز کو الیکشن میں فریق کبھی نہیں بنایا گیا یہ کیا چکر ہے ہاں بتاؤ انگریز کو فریق کیوں نہیں بنایا گیا وہ خدا کا ایسے کرتا ہے نا اقبال مشرق خدا فرنگی مغرب کے خدا مشرقی لوگوں کے خدا گئے انگریزوں کے خدا ایسی چیزیں واہ وجوہ زمین سے نکلنے والی چیزیں ذخائر یہ ان کے خدا اور معبود ہیں وہ ان کو پوچھتے ہیں مشرقی کی ان گوروں کو پوچھتے ہیں یہ ان کو کیوں پوچھتے ہیں ان کو پتا ہے اصل میں ان کا بھی معبود وہی ہے وہ جو زمین میں پڑا ہوا ہے لیکن یہ اس تک پہنچ نہیں سکتے انگریز کے بغیر تو یہ انگریز کہتے ہیں تجھے ہم پوچھتے ہیں تم اس کو پوچھتا ہے چلو تیرے واسطے سے وہ ہم خولا سا ساتھ دہلی جس ٹکڑے اسی پکڑے رڑا کے سموزاد کر کر پر کرنا محمد کریم تشریف پرمار رہے ایک صحابی پہاڑ سے سونا سونا لائے پہاڑ سے نکلا ہوا اتنا سونا لائے حضور نے فرمایا اس کو دفع کرو اس پر جمع ہونے والے لوگ بدترین لوگ آج دیکھ لو پوری دنیا بدترین بن چکی ہے مہارشی کے پیچھے نہ ماں کا پتا ہے نہ دیدی کا پتا ہے نہ خدا کا پتا ہے نہ رشتے دار کا پتا ہے نہ دو دشمن ہر چیز بھول گئی ہے رشتہ تم میرے لس لانے سکندر تیرا سکندر ایڈا ہی پتا لانچیا کو بندے کے سور بندے گوارا نہیں قسم ذات کی کر گیا نہ وہ بڑے بڑے آستانے کنجر رشتے جوڑ شریف نو ویچنا گوارا کہڑے کے نام لیں گے ایک غلط جیسے چیف جسٹس حالیہ چیف جسٹس آف پاکستان کا بیان ہے جھوٹ قومی مسئلہ ہے سب سے بڑا قومی مسئلہ ہے جھوٹ سب سے بڑا قومی مسئلہ ہے چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں جھوٹ سب سے بڑا قومی مسئلہ ہے قومی شخصی نہیں ایک دو چار دس بندوں کا نہیں ہے پوری قوم جھوٹی ہو گئی یہ دیکھو جھوٹ بڑا قومی مسئلہ ملک میں سب سب کو بعد لکھا چیف صاحب کا بیان ملک میں سب سب کے بعد جھوٹ سب سے بڑا قومی مسئلہ بات تو سمجھیے قربان جائیں سلندر کے رہے ہیں ہائے ہائے ہائے اچھی بولو اے وہ فرماتے ہیں بھائی ان کے خدا معبود انگریز ہیں انگریز کا معبود ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی ان کا معبود ہے گورے ان کے معبود ہے خدا کا نام یہ قلم نہیں یہ جو ہمارے لاہور میں سو رہے ہیں نا شیر سو رہا ہے ایمان سے کہتا ہوں شیر سو ہائے ہائے شیر سو رہا ہے ملا کہتا ہے داڑھی ملا تھا داڑھی والے ایسا ایک بول کو نکال کر دکھا کی کریں گے تیری داڑھی میں بولنے تو تو ہی بولیں گے توجہ ہے اب وزیر اعظم صاحب کے پہلے موٹے جملے کی شرح ہو گئی وضاحت ہو گئی کہ نہیں ہوئی انشاءاللہ اب تعریف کریں گے لوگ اب تعریف کرنی چاہیے میں بھی تعریف کروں اگلی بات یہ ہے وہ بہت بڑی بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں رہتے ہیں سوا ارب مسلمان ان کی توہین برداشت نہیں کر سکتے یہ جملہ بھی ایسا کمال کا جملہ ہے جی میرے خیال میں لبیک والے اسی وجہ سے خاموش ہو گئے ہوں گے بات ہی چھوڑ بعد ہی چھوڑ دی میرے خیال اسی وجہ سے چھوڑ دی ہوگی کہ جب انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارے دلوں میں رہتے ہیں جب وزیر اعظم کے دل میں رہتے ہیں پورے قوم کے دل میں رہتے ہیں بات تو ختم ہو گئی لیکن اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے دلوں میں جو رسول رہتے ہیں بات تو سمجھ ہم ان کی توہین برداشت نہیں کر سکتے لیکن کیا وجہ ہے کہ توہین کرنے والی آسیہ ملونا اس کو ہم نے باعزت پھولوں کی ٹوکری میں رکھ کر پھولوں کی سیج پہ رکھ کر باعزت طریقے سے ہم نے پورے پروٹوکول کے ساتھ حفاظت کے ساتھ میرے سامنے سینکڑوں مولوی مار کر سینکڑوں مولوی جن کا کوئی نام نہیں لے گا میں تو لے لیتا ہوں ہاں جو مر گیا ان کا کسی نے نام نہیں لینا جن کے کھاتے پڑے ہیں وہ بھی نام نہیں لینا لیکن میں پوچھتا ہوں یہ بکرے مرے تھے گستاخ رسول کے پیچھے یہ رسول اللہ کا نام لیوا مر گیا مار دیا گیا یہ مار دیے گئے اس کو باعزت اٹھایا اور باہر بھیج دیا دل میں تو رسول رہتے ہیں بولو لیکن یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر دل میں رسول رہتے ہیں تو دل پہ رسول کیوں نہیں بل جانتے ہو تو میں نے وضاحت کی تھی بیان منظر عام پہ آ گیا یورپ والوں نے کہا اگر ہمارے ساتھ رابطہ تجارتی لین دین رکھنا چاہتے ہو اس کو باعث کر کے باہر بھیج دو وہ بھیجنا پڑا مجبوری تھی ہماری کیونکہ ہمارے دل میں رسول رہے تو بتاؤ بھائی دنیا میں منافقت اور کفر کس چیز کا نام ہے اگر کوئی اپنے باپ کے سر میں جوتے مارے محض پیسے کے لیے اور کہے دل میں ابو بچتا ہے لاکھ لانا یہو جہ نو حالے دل چ رکھی کھڑا ہے پیسوں کی خاطر چتر جا رہے ہے ایمان سے بتانا بھائی کوئی باپ کہے گا کہ اس کے دل میں میں رہتا ہوں تو بولتے نہیں ہوئے ایسا ہوا یا نہیں ہوا یار سچی بولو ایمان سے اگر یہ بات ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں رہتے ہیں سوا عرب مسلمان کی توحید برداشت نہیں کر سکتے پہلے تو بات یہ ہے کہ آسی سوا عرب مسلمان کا کیوں نام لیا کیوں نام لیا دوسرے ملکوں کا تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے دوسرے ملکوں نے تو بیان تک نہیں دیا سعودیہ کا کیا بیان ہے کس نے کہا ہے آسیہ ملونا کو پھانسی دو کس نے کہا ہے کس ملک نے کہا ہے بولو تو صحیح ہے کس ملک نے کہا ہے پھانسی دو کسی نے نہیں کہا تو سب آ مسلمانوں کا مسئلہ کیسے بن گیا ہاں؟ شرم نہیں آتی وہ مسلمان ہی چلے گئے عزت رسول جن کا مسئلہ ہوتا تھا وہ مسلمان وہ مسلمان چلے اب تو پیٹ مسئلہ ہے تاریخ عالم گواہ ہے اسلام میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مسلمانوں نے رسول اللہ کی عزت کا سودا کیا پھر فیڈیم فیڈیم قسم اللہ کی کر کے کہتا ہوں جن سے کمل ہے قدرت میں میری جان ہے جن کے دل میں رسول رہتے ہیں اور رسول کی توہین برداشت نہیں کر سکتے وہ ممتاز قادری کی طرح بن جاتے ہیں بدماشی ہر کمیونگی کو بندہ ٹھنڈے دل سے گوارا کر لے اور کہے پیسہ تو دو تجارت کرا لانت ہے وہ کیسا کتا دل ہوگا جس دل میں باللہ من ظالم رسول اللہ کی محبت یا رسما اللہ رسول اللہ اس حال میں رہتے ہوں یہ ہو سکتا ہے وہ تو پتہ ہی نہیں دل ہوگا آپ کہ جو جائے ہمارے دل میں رسول رہتے ہیں یا رسول اللہ کا کلمہ چھوڑ دو یا ایسی چھوڑ دو رسول ہمارے دل میں رہتے ہیں جن کے دل میں رسول رہتے ہیں وہ سر سکتا ہے رسول کسی کو مدرسے کی فکر ہے کسی کو اپنے آسانے کی فکر ہے کسی کو اپنے کاروبار کی فکر ہے کسی لانے کو اپنی تنخواہ کی فکر ہے اور پھر کمینے ایمان سے کہتا ہوں ایسے کمینوں سے میرے پاس آتے ہیں بورے بورے پیسوں کی دعوت دیتے ہیں ہم دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے لکھ لانت ہے ایسے کاروبار پر جو رسول اللہ کی بے کے ساتھ چلتا ہو لکھ لانت ہے ایسے دل پر جس دل میں رسول اللہ کی قدر سے کم ہو جس دل میں قدر سمجھ سونے اللہ اکبر خبیر اللہ اکبر کبیرا اب اس بیان کا مقصد کیا ہے شرح شرا جو شرح ہوتی ہے نا ہاشیا ہوتا ہے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو متن مقدرات رکھے ہوتے ہیں ان کو ظاہر کرنا اور شرح کا کوئی مقصد کہ جو اس نے اشارے میں اور اپنے کلام کے ضمن میں مانے چھپا دیے ہیں ان کو ظاہر کر دو یہ اشارہ ہو جائے تو میں شرح کر رہا ہوں تاکہ میں بھی خوب تعریف کروں ان کے بیان کی اور آپ خوب اور جنہوں نے پہلے کی ہے ان کو داد دیں اس کا مقصد کیا ہے اب اس بدھو قوم کو مطمئن کہ جب یہ الفاظ یہ معنی دیکھتی نہیں حقیقت دیکھتی نہیں ان کو بھی پتا ہے لہٰذا الفاظ بول دو زبان سے الفاظ کہہ دو انہیں الفاظ کے چکر میں یہ مطمئن ہو جائیں گے آسیا ملونا سب کچھ پچ گیا اس بیان سے پچ گیا یہ بات توجہ ہے اس کے بعد وزیر اعظم صاحب کا ایک اور ہے وہ تو بیت القصیب ہے نا جی جیسے کہتے ہیں نا یہ جملہ پورے کلام کا بادشاہ بادشاہ جی بادشاہ جی اب وہ بادشاہ جملہ پیش کر وہ انگلش میں یہاں نیٹ کھولیں گے تو اس میں بھی موجود ہے اردو میں یہ لکھا ہوا ہے جو کچھ آپ کو انگلش اگر پڑھ سکتا ہے صحیح تو وہ آ کر پڑھے نہیں ادھر ادھر ادھر پڑھیں پڑھنا ہے ادھر سبھی کر ہم نے یہ لکھا ہوا ہے are we children of a lesser god جملہ یہی بنتا ہے کہ are we children of a lesser god وہ میں اخبار سے اب دکھاتا ہوں نیٹ نیٹ کے اندر آپ کے پاس موجود ہے بتی باور یہ جملہ خصوصی سنیے گا سنو بھارت اسلامی دہشت گردی کا واویلا کر کے دنیا کو مزید گبراہ نہیں کر سکتا کیا کسی نے سوچا ہے کہ بھارت کے اٹھارہ کروڑ مسلمان اس وقت کیا سوچ رہے ہیں اور دنیا بھر کے مسلمان کیا سوچ رہے ہیں یہ لوگ یعنی مسلمان دنیا بھر کے یہ لوگ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کیا وہ کسی کمتر خدا کے بچے ہیں یہ سلطان سلطان اور کلام جی۔ بیت القصید ہے ہو سکتا ہے یہی جملہ نکلانے نکلوانے کے لیے سرکار کو موقع دیا گیا ہو کہ بھائی اگر یہ انڈیا یہ انڈیا اگر ایسا کرے گا تو مسلمان سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ ہم کسی کمتر خدا کے بچے ہیں یعنی دیکھتے ہیں اس میں ثابت کیا جا رہا ہے کہ یہ مخلوق خدا کے بچے ہیں دوسرا دوسرا کم تر خدا کے بچے ہیں یعنی بڑے خدا کے بچے تو وہ انگریز ہو گئے اور چھوٹے خدا کے بچے ہم بتاؤ یہ عیسائیوں کا نظریہ ہے یا مسلمانوں کا بچے کہنا سچی بولو ذرا ان کا نظریہ ہے عیسائیوں کا بچے کہنا اولاد کہنا بول دیں ہیں تو کم خدا کے بچے پہلے ہم یہی سوچیں گے کہ ہم معاذ معذ اللہ معذ اللہ ہم مسلمان یہی سوچیں گے کہ ہم کسی گھٹیا خدا کے بچے ہیں پہلے ہم یہی سوچیں گے کہ ہمارا خدا گھٹیا ہے پھر ہم سوچیں گے کہ گھٹیا خدا کے بچے ہیں بتاؤ یہ سلطان الکلام اس پر تو خصوصی داد کے قابل ہیں مجھے خوب داد دی جائے اور جنہوں نے پہلے تعریف کی ہے میرے خیال میں اس جملے کو انہوں نے پڑھا نہیں ہے تاکہ پھر اگر پڑھ لیتے پھر تاریخ کے اور انداز لیکن بات بولئے انگریزی تو سمجھ آ گئی بھائی گھر سے مکتب کا جوان ہاں۔ واہ بھائی اقبال کمال کر دیا تو نہیں جاتا کو کہتے ہیں نا مفکر اسلام گھر سے مکتب کا مکا گھر سے مکتب کا جمع زندہ نظر آتا ہے گھر سے مکتب کا جمان زندہ نظر آد تن اپنا ہے من اپنا توجہ ہے اور یہ پچاس منٹ کا خطاب فل بدی ہوا ہے یعنی اسی وقت جس وقت جیسے کہتے ہیں نا الحام ہوتا گیا اور خطاب بھی ہوتا گیا لکھا ہوا اخبار پچاس منٹ کا پھر بدل توجہ ہے اب میرے بھائی بات کو سمجھنا رہا اس جملے کی شرح کرنے کے بعد پھر بتا جس طرح کشمیریوں پر ظلم ہو رہا ہے اگر میں بھی ہوتا تو بندوق اٹھا لیتا اس کا مطلب ہے وزیر اعظم صاحب بتا رہے ہیں کہ جب کسی پر ظلم ہو وہ بندوق اٹھا لے تو مجرم نہیں ہوتا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یار وہ کیا اگر میں وزیر آ ہوں مجھ پر ظلم ہوتا میں بھی بندوق اٹھا لے گا اس کا مطلب ہے بات کو سمجھنا قانون کی طرف آنا قانون کی طرف آنا کسی کچہری میں جانا یہ کیا ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ظلم ہو تو بندوق اٹھاؤ ہاں، اسلام کی بندوق کو ظلم کہنے والے اب قانون سے بھی رخ موڑ لیا ہمیں تو کہتے ہیں کچہری جاؤ اور خود کہتے ہیں بندوق اٹھاؤ یہ کیا چکر ہے پھر ہم کچہری کس لیے جائیں ہوئے اس کا مطلب یہ نکلا وزیر اعظم صاحب نے تو پوری قوم کو دعوت دی ہے بھائی کچہری میں نہ جانا جب بھی ظلم ہو بندوق اٹھاؤ اور فیصلہ کرو کیا علم و ہے کیا نور و روشنی ہے کیا ہدایت ہے بھائی ایسی رہنمائی کر دی اس کو کہتے ہیں الٹا ہے پاؤں یار کا زلف میں لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا کسی کا معشوق تھا وہ بہت پھنساتا تھا پھنستا نہیں تھا تو ایک دن زلف میں اس کا پاؤں پھنس گیا تو عاشق کہنے لگا لیجیے بھائی جو نہیں پھنستا تھا آج پھنس گیا سمجھ لیا لو آپ اپنے روایت بتاؤ تو صحیح اب میں پوچھتا ہوں پٹھانوں پر یا کسی قوم پر اگر ظلم ہو اگر وہ بندوق اٹھائے تو پھر دہشت گرد نہیں کہنا چاہیے بولتے نہیں یار یہ آگمنٹ ہے کہ نہیں ان کا دیا ہوا سبق ہے میری تو ہاشی آ رہی ہے بھائی میں تو رہا ہوں اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہہ رہا اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا جی جو بھی گرفت ہوگی تو انہیں پر ہو سکتی ہے مشی پر کیا ہوگی بھائی میں تو یوں سمجھو بھاشن کہہ رہا ہوں کچھ کہہ رہا یعنی یہ کا نہیں کہہ رہا باسن کہہ رہا جیسے کہتے ہیں علماء فرماتے ہیں اللہ حضرت لکھتے ہیں جگہ جگہ علماء لکھتے ہیں کہ اگر کوئی باسن کلام کر رہا ہو تو اس کا عقیدہ شمار نہیں ہو مثلا معتزلی کا کلام ہے معتزلی کا کلام ہے فارسی کا کلام ہے کسی بات عقیدے کا کلام ہے اس کی شرح کرتا ہے تو شرح کرتے ہوئے اس کا وہ عقیدہ قرار نہیں دے وہ بات ہے اسی طرح اہل حق کا کلام ہے لیکن اس میں کوئی اعتراض کی گنجائش تھی تو اعتراض کرتا ہے وہ بھی بحث ہے اعتراض کی وجہ سے ہم منکر نہیں گئے کیونکہ بات کر رہا ہے تو بھائی میں تو اعتراض نہیں کر رہا میں تو بحث کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے کلام کا یہ ہے بات نہیں سمجھے اس کا مطلب یہ نکلا کہ جن پر توجہ جن افغانیوں پر ملک کے ملک مل کر حملہ ور ہوئے وہ مظلوم تھے ان پر ظلم وہ ظلم کی وجہ سے انہوں نے بندوق اٹھائی جب ظلم کی وجہ سے بندوق اٹھائی ہے تو ہم ان کو دہشت گرد اور مجرم نہیں کہہ سکتے ورنہ وزیر اعظم کے ورنہ کشمیر کا کیا نام کشمیر کو کیوں مستثنا کیا جا رہا ہے بھائی ہاں؟ کشمیری کیا ہے بھائی کشمیری کو خدا کے الگ مخلوق بنے ہوئے ہیں ان پر ظلم ہو تو حق ہے ان کا بندوق اٹھانے کا بات سمجھ آئی کہ نہیں اور سنو پھر ان پر ظلم کیا ہو رہا ہے سوال یہ ان پر کیا ظلم ہو رہا ہے اگر وہ انڈیا کے ساتھ انڈیا کے قبضے میں رہ جاتے ہیں تو ان پر یہ ظلم ہے انڈیا کے قبضے میں رہنا ظلم ہے تو پھر تو کتنا کروڑ عوام ہے بیس کروڑ مسلمان انڈیا میں ہیں انڈیا کے قبضے میں مسلمان بیس کروڑ ہیں تو ان کو بھی مظلوم شمار کرنا چاہیے تو ان کی آزادی کی بھی سوچنی چاہیے بات نہیں بھائی بریلی شریف تمہارا کدھر ہے بریلی شریف کدھر ہے اجمیر شریف کدھر ہے خواجہ نظام الدین اولیاء کا دربار کدھر ہے بولو مجدد الفسانی نقش بندی ہو مجدد الفسانی کا دربار کدھر ہے تو یہ سب کچھ ادھر ہے اگر انڈیا کے قبضے میں رہنا یہ مظلومیت ہے تو پھر ہم سارے مظلوم ہیں ان کی کیوں نہیں سوچتے ادھر سے تو ادھر بغیر اجازت اور بغیر پاسپورٹ کے کوئی آ نہیں سکتا ہاں سکھ آ سکتے ہیں اے ہمدردو تمہاری ہمدردی پہ رونا آتا ہے ایسے عجیب ہمدرد ملے ہو مسلمانوں کو ایسے عجیب ہمدرد ہیں اگر یہ مر جائیں تو مسلمانوں کا درد ختم ہو جائے گا ایمان سے کہتا ہوں ایسے عجیب ہمدرد ملے ہوئے ہیں اگر یہ ہمدرد مر جائیں تو مسلمانوں کا ہو سکتا ہے درد ہی ختم ہو جائے گا میں کیا کہہ رہا ہوں بولو تو صحیح یار آخری بات کرتا ہوں اور اجازت چاہتا ہوں جملے سے میں نے ابھی بہت سے چھوڑ دی مکمل اگر متن پیش کرتا اور اس کی طرح کرتا تو بہت وقت لیکن میں نے سیدھا سیدھا جملے پہ چن کرنا تم پر فرق اب بات کو سمجھیے آخری جملے کی بات کرتا ہوں اللہ دوستو اللہ اگر خون ریزی ہوئی تو مسلمانوں میں انتہا پسندی اسلام کی وجہ سے نہیں بلکہ انصاف نہ ملنے کی وجہ سے ہوگی مسلمانوں سے ہی ستیلی ماں جیسا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے اگر مقبوضہ کشمیر میں خون ریزی ہوئی تو مسلمانوں میں انتہا پسندی بڑھے گی اور دنیا بھر کے مسلمان کشمیریوں کے حمایت کے لیے نکلیں گے دنیا بھر کے مسلمان کشمیریوں کی حمایت کے لیے نکلیں گے میں اب تبصرہ ہر بات سے نہیں کرنا چاہتا بس اس مقصود تک پہنچنا چاہتا ہوں جس پر تبصرہ کرنا دنیا بھر کے مسلمان وہ انصاف نہ ملنے پر مسلح جد و جہد شروع کریں گے جس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں اب بات کو سمجھنا جس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوگا اس کا مطلب ہے جب اٹھیں گے لڑیں گے تو مذہب سے تعلق نہیں ہوگا تو پھر لا الہ پر ایمان ہے اور ہم لڑیں گے یہ مانا کیا ہوا وہ بتا رہا ہے مذہب بنیاد بنے گا لڑائی کی اور یہ کہہ رہا ہے کہ مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہوگا لڑائی سے کوئی بھی انسان تدلیل کی وجہ سے انتہا پسندی کی جانب مائل ہو سکتا ہے یار ہماری بھی ادھر بہت تبدیل ہے ہم مسلمانوں کی بھی ادھر پاکستان میں بہت تبدیل ہماری تو کیا ہمارے رسول کی عزت کا یہ حال ہوتا ہے آپ کے سامنے ایسے ہے آج تک کسی گستاخ رسول کو پھانسی دی گئی ہے اور اس شاقان رسول کو دی گئی ہے کہ نہیں بولو یہ تدلیل ہے یہ نہیں چھوڑو ہمارا کیا اثر ہوتا ہے ہمارے لیے تو ایک سپاہی جو ہے وہ بھی وزیر اعظم سے بڑا ہوتا ہے بھائی جو مرضی کرے گا کتوں کے ساتھ لڑاتے جتنا مرضی کو لوٹ لیتا ہے ہماری کو سنتا ہے نہیں تزلیل ہے کہ نہیں ہماری سچ آپ خود بتائیں آپ عزت سے رہ رہے ہیں یا ذلت سے رہ رہے ہیں ایمان سے بتانا یار نہیں جھوٹ نہیں بول رہے آپ کی قدر ہے تو پھر حق بنتا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ انتہا بال جلاؤ یار کوئی بھی انسان تزلیل کی وجہ سے انتہا پسندی کی جانب مائل ہو سکتا ہے انتہا پسندی کی تزلیل کی وجہ سے انتہا پسند بن سکتا ہے اب دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے بولو وہ یہی مطلب ہے نا لڑ پڑے یہ کیا دور ایسے ہے نا اب میں پوچھتا ہوں کہ اگر یہ لوگ ذلیل ہو کر ذلت کی وجہ سے پریشان ہو کر اگر کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو پھر اپنی بات پر رہیے گا اگر یہ ان سے کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو ان کو کچھ نہیں کہنا کیونکہ ان کا حق بنتا ہے آپ ہی تو کہہ رہے ہیں تو بولتے نہیں یار آپ خود کہہ رہے ہیں ان کا حق بنتا ہے عجیب بات یہ ہے کہ ہم اپنی تمام تر ذلت رسوائی پر خوش رہیں اور زبان سے خوش بھی نہ نکالیں اگر بول پڑے تو پرچے ہو جاتے ہیں انتہا پسندی تو کہاں رہی صرف بولنا ہی جرم ہے اپنی تمام تر ذلت کو ہم برداشت کریں اور دوسری طرف یہ ہے کہ انتہا پسندی کر لینا اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ ذلت کی وجہ سے کر رہا ہے وہ جذبات پر قابو نہیں پا سکا لہذا رحم اور مہربانی کے قابل ہے اس کو کچھ نہیں کہنا چاہیے اس کا حق بنتا ہے اپنے جذبات کے اظہار کا یہ کہنا اور دوسری طرف خالی بیان پہ خالی خطاب پہ گرفت کر کے اندر ڈال دینا ذرا بتاؤ تو صحیح یار یہ کون کیسا عجیب فلسفہ ہے پھر بولنے کا تو حق ہونا چاہیے بھائی آزادی ہے بولو تمہارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے کہ بولو بولتے نہیں یار ہاں یہ ہونا چاہیے نا بیان کا تو یہی مانا ہے اور کیا ہے بولتے نہیں بھائی اب آپ یہ جو اب بات جو کرنے لگا ہوں نا جس پر میں نے کام کرنا ہے وہ یہ ہے اللہ اکبر برقرار پاکستان میں دہشت گردی دہشت گردی کا واویلا بہت کبھی بیان آتا ہے دہشت گرد داخل ہو گئے دہشت گرد بھاگ گئے دہشت گرد پکڑے گئے دہشت گرد مارے گئے ہم نے امریکہ کے ساتھ مل کر دہشت گرد لوگوں کو ختم کر دینا ہے یہ کر دینا ہے وہ کر دینا ہے ختم ہو گئے بس یہ وزیرستان ہے فلان ہے ہر طرف دہشت گردی ختم کر دی کچل کے رکھ دیا گیا وزیر اعظم صاحب کا بیان ہے اس میں محفوظ ہے یہی دہشت گرد جب روس کے ساتھ لڑ رہے تھے تو اس وقت مجاہد تھے اور امریکہ کی نظر میں مجاہد تھے اور امریکہ میں ہی پلتے تھے رہتے تھے کتابیں لکھی جاتی تھیں اور ہم سب کی نظر میں مجاہد تھے پاکستانی مجاہد روس کے ساتھ لڑ رہے تھے جو ہی پاسا تبدیل ہوا اور جناب روس جو ہے اس کو شکست ہوئی اس کی شکست تو ریخت ہو گئی وہ ٹوٹ پھوٹ گیا تو اب وہی دہشت گرد بن گئے پاکستان کو پاکستان کو ہر مقام پر اپنے ساتھ رکھ کر امریکہ ایسا کر رہا ہے پاکستان نے ہر ہر موڑ پر ان کا ساتھ دیا جب دہشت گرد جب مجاہد کہا تو ہم نے بھی مشاہد کہا جب تم نے دہشت گرد کہا ہم نے بھی دہشت گرد کہا یار میں پوچھتا ہوں تو خدا را تو خدا را بتاؤ تو صحیح اوے مردہ اوے اپنے براؤں مراوی اور شالا تیرے خدا نو تیرے ٹھڈ نو خدا مٹی نال پڑے پتہ نہیں کدو تیرا دولت پہ کیا دو روٹیاں تن تن کے کھانیاں پہنیا نے اتو جوارش فلانی شہ شہزمو مولا تھلے نہیں پہ دو روٹیاں تیریا تھلے نہیں لیندیا تو ظلم نہیں کرائی جانا کہ ادھر اہی مجاہد نے پھر اہی دہشت گرد نے وہی ظالم نے وہی ڈاکو نے وہی بدماش نے مار دو نسل مار دو بچے مار دو ہر شہ مار دو ہاں جی اور میں پوچھنا امریکہ کہے تو مجاہد امریکہ کہے تو دہشت گرد امریکہ کہے ظالم امریکہ اپنے بھائی مظلوم اپنے بھائی کو اپنے بھائی کو اپنے بھائی کو امریکہ کے کہنے پر یہ عجیب و غریب نام دینے والے ظالموں کچھ تو سوچو یہ وزیر اعظم کا بیان ہے اور سنو یہ گاؤ ماتا نے جن مولویوں کو اٹھایا اور ادھر لے گئے اسلام آباد یہ یہی بیان تھا جس نے تھوڑا سا ان کو عتاب میں کر دیا بلکہ عقاب میں کر دیا تو پھر صاحب نے معذرت وغیرہ کر لی وہ بھی چلے گئے بات اب سمجھ آئیے آپ نے سمجھا نہیں اشارے کے آپ اشاروں کو نہیں سمجھتے آپ لوگ اشاروں کو نہیں سمجھتے یہی جملے تھے جنہوں نے پاکستان کے خدا کو ناراض کر دیا کہ یہ کیا بھید کھول دیا لیکن وہ کھول دیا خدا کا جو کام ہے وہ منافقوں کو چھپنے نہیں دیتا وہ کھولتا ہے وہ کھول گیا اب میں پوچھتا ہوں جب تمہیں معلوم ہے یہ سارا کھیل امریکہ کا اور تمہارا ہے تو مدرسوں کی چھان بین کیوں کرتے ہوئے تمہیں تو پتہ ہے وہی مجاہد تھے وہی دہشت گرد تھے مجاہد تھے تو امریکہ کی موافقت اور غلامی کی وجہ سے دہشت گرد بن گئے تو امریکہ کی نافرمانی کی وجہ سے اب ان کا مجاہد ہونا اور دہشت گرد ہونا وہ تو امریکہ پر موقوف ہے تو ہمیں کیوں ظلم کا نشانہ بناتے ہو ہماری تلاشی کیوں کرتے ہو اور مولوی کا ایسا مکالا مزا لے کے بول پوے ہاں، یہ صرف آ چاہیے معلوم ہو بھائی یہ دوہرا ظلم کا نشانہ ہمیں بنا رہے ہیں ایک طرف ہمارے مسلمان مار دیے ان ان کو کبھی ادھر استعمال کیا کبھی ادھر استعمال کیا دونوں طرف استعمال کر کے ان کے بچے خاندانوں ہر شہر کو تباہ کر کے پھر ہمارا پیچھا کر لیا مسلمانوں کا پیچھا کر لیا داڑھی والے کا پیچھا کر لیا شرم نہیں آتی کتے داڑھی والے کا پیچھا کر لیا داڑھی داڑھی والا والا یہ یہ اور لانتی خنزیر استعمال کرنے والا وہ استعمال ہونے والا تو مجرم داڑھی والا کیوں بن گیا ہے والے کی تلاشی ہو رہی ہے ہاں؟ وہ سور داڑی والا نیچے اترے گاڑی سے کیوں ہے کتا کیوں اترے نیچے کا بچہ تیرے سے تیرے ساتھ تیرے سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے بتا تو ہے ہے سارا تیرا لانت ساری تیری ہے تمہیں معلوم ہے کون استعمال ہوئے کیوں استعمال ہوئے پہلے مجاہد تھے شہید تھے پھر حرام موت کیوں اتنا فتوا بدل گیا تیرے باپ کی مرضی ہے قرآن باپ تیرے یہی خود کچھ حملے کرتے تھے روس میں تو مجاہد تھے اس وقت خود کچھ حملے نظر نہیں آتے تھے دہشت گردی ہے جب رخ امریکہ کی طرف ہو گیا اب دہشت ہو گیا ٹھیک کہہ گئے اقبال ان کے خدا انگریز ہیں ان کے خدا انگریز ہیں جس طرح وہ حکم کرتے ہیں یہ اسی طرح چلتے ہیں اور ہمارا ہم مسلمان ہیں ہمارا خدا اللہ ہے محمد الرسول اللہ ہے کو چھیڑنا جن کو چھیڑتے رہتے ہو ہم تمہاری رگ رگ جانتے ہیں افکار زمانے کے جلی ہوں کے خفی ہوں افکار زمانے کے جلی ہوں کے کلندر کی نظر سے بھائی ہمیں نہ چھیڑنا ہم مسکین درویش لوگ ہیں ہم بدماشی نہیں جانتے بات کو سمجھنا بدماشی نہیں جانتے لیکن بدماشوں کی راگ راگ جانتے ہیں جی حضور دے جوڑے پاک میں سڑک ساری ایک گل تھی آندرا کٹ لو گی جیسے مجھے کہنے لگے یار چیز کی گالیاں نکالتا ہوں میں نے کہا ضرور نکالتا ہوں میں میں کب بھاگتا ہوں میں گالیاں نکالتا ہوں میں نکالتا ہوں لیکن بتاؤ گالیاں نکالنے کی وجہ سے اگر اچھا نہیں لگتا تو سکولی لوگ لڑکیاں نکالتے ہیں یہ سکولی سب کا لڑکیاں نکالتا ہے عزتیں نکالتا ہے عورتیں نکالتا ہے ایسے ہے یا نہیں ہے جو لڑکیاں نکالتا ہے وہ اچھا لگتا ہے جو گالیاں نکالتا ہے وہ بھی ان کو جو لڑکیاں نکالتے ہیں میں ان کو گالیاں نکالتا ہوں عزت والوں کو نہیں نکالتا عزت کے دشمنوں کو گالیاں نکالتا ہوں تو میں مجرم کیوں بھائی ان کو لڑکی دے دیتے ہیں میری بات نہیں سنتے اس کو کہتے ہیں کتے کی پرہیزگاری گاڑی کتے والی پرہیزگاری گاڑی اس کو کہتے ہیں شیخ جامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں شیخ جامی شیخ جامی فرماتے ہیں کتے کی پرہیزگاری کا قصہ بیان کیا انہوں نے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے صوفی بزرگ ہوئے ہیں ان کے ماموں جی بادشاہ تھے ایک علاقے کے گھوڑے پر سوار ہو کر وہ بادشاہ صاحب چلے گئے اپنے ملک شہر سے باہر کسی دامن کوہ میں پہاڑ کے اندر چلے گئے اور ادھر جا کر دیکھا تو ایک بزرگ بیٹھا ہوا تھا بادشاہ گھوڑے پر سوار ہو کر بادشاہی لباس میں بڑے فخر کے ساتھ پوچھنے لگے بزرگ یہ بتا میری نماز اس لباس میں ہو جاتی ہے یہ بادشاہانہ لباس ہے میرا اس میں نماز میری ہو جاتی ہے وہ ہنس پڑے بزرگ ہنس پڑے انہوں نے بادشاہ نے کہا میں کیوں ہنسے انہوں نے کہا ہاں میں اس وجہ سے ہنستا ہوں کہ مجھے آپ کی پرہیزگاری کتے والی نظر آئی ہے اس نے کہا اب کتے والی کیسی انہوں نے فرمایا کتا ہر حرام پلیت ہر پلیت چیز کھاتا ہے نالیوں میں منہ مارتا ہے مردار کھاتا ہے پلیتی میں رہتا ہے لیکن جب پیشاب کرتا ہے تو ٹانگ اٹھا لیتا ہے کہیں چھینٹے نہ پڑ جائے <laughs> فرمایا تو ہر آرام کھاتا ہے ہوں پیشاب ویلے تو تتا چکن لگ پیا میرے پاگل کرنا ہے بعد فقیر دی گل سی اس لیے بادشاہ منافق نہیں سن حضور دی عزت نال منافق نہیں سن دین دی عزت نال منافق نہیں سن گناگار سن منافق نہیں سن جدو فقیر دی گل دی چوٹ بجی نہ رو رو کے بادشاہ تھلے ڈگ پیا فرمان لگے اج تو بعد بادشاہی جانے تے دنیا جانے آپ تیرے قدم چی بیٹھے آپ ہی بہ گئے اللہ کے فکیر بن گئے ایڈے فکیر بنے کہ انہوں بزرگوں کو جڑا دعا نا آپ سن سنگھ لیو یہ کو دعا کراؤ یہ سچی دنیا چڈ کے بیٹھے یہ بات شیخ جامی نے نفحات الانس کتاب میں لکھی بات سمجھ آئی کہ نہیں یہ کتے والے گاری ہم جانتے ہیں بھائی ہمیں نا پرہیزگار بن کر کے دکھائے ایک طرف عزت دے دیتا ہے دوسری طرف عزت کے دشمن کو گالیاں نہیں دینے دیتا کہتا ہے بے حیائی ہے یار یہ کیا ہے وہ تہذیب کے خلاف ہے اچھا تہذیب کے وہی مطابق مطابق ہے وہ تہذیب کے مطابق ہے جو لے جاتا ہے لے جاتا ہے پھر کبھی خالی ہاتھ بھیج دیتا ہے کبھی نہیں بھیجتا کبھی بار کر بھیج دیتا ہے کبھی خالی بھیج دیتا ہے ہر رنگ میں بھیجتا ہے ہاں جی تو وہ ان کا سب کام جائے گا گالیاں کیا ہوتی ہیں گالیاں یہی ہوتی ہیں تیری عزت کو فلان یہ کرو فلان وہ کرو جو معلوم ہوا جو کرنا ہے وہ وہ برا کام ہے سب سے زیادہ کیونکہ گالیاں اسی وجہ سے بری بن رہی ہیں کہ وہ کام کرنے کا ذکر ہوتا ہے اس میں تو جو کرتے ہیں وہ اچھے لگتے ہیں جو ان کو گالیاں نکالتے ہیں وہ برے لگتے ہیں تو یہ کتے والی پرہیزگاری ہوئی کہ نہ ہوئی بات سمجھے میرے بھائیو میرے بھائی ہم پر ظلم پر ظلم ہو رہے ہیں ایک ظلم نہیں ہم پر ظلم پر ظلم ہو رہا ہے ایک طرف ہمارے مسلمانوں کو امریکہ کمینے کی خاطر استعمال کرنا کفر کے لیے دوسری طرف پھر انہی کو ظلم کا نشانہ بنا کر دہشت گرد کہہ کر ظلم کا نشانہ بنا کر قتل عام ان کا وہ کر دینا اور پھر پھر ظلم ستم یہ کہ جو کوئی مدرسہ ہے پھر اس کے پیچھے پڑ جانا مولوی کے پیچھے پڑ جانا ہر دین والے کو بدنام کرنا یہ سب بدماشی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہے ایمان سے کہتا ہوں میری اس ملک میں سیاہ داڑی تھی بچہ ہوا سیاہ داڑی ہوئی سفید ہو گئی سفید سے کالی کر کے بیٹھا ہاں جی یہ گنجے پھنجے سب جو ہیں یہ میری نظروں سے گزرے ہوئے ہیں ان کے اتار چڑھاؤ اس ملک میں سب دیکھ چکے ہیں گرم ٹھنڈی سب دیکھ چکے ہیں ہاں جی میں ایمان سے کہتا ہوں یہ لوگ سوائے اسلام دشمنی اور اس مسلمان دشمنی کے اور کچھ نہیں رکھتے ایک لیکن ہمیشہ لالچی آنکھ اندھی ہوتی ہے بس ایمان ہمیں جو نظر آتا ہے مال اس وجہ سے ہماری آنکھ لالچی نہیں کہتے ہیں جب پرندے کے پرندے کے دل میں دانے کی لالچ ہوتی ہے تو اس کو جال زمین نظر آتا ہے اور پڑا ہوا دانا وہ اللہ کا دیا ہوا رزق نظر آتا ہے لیکن جب لالچ سے پاک ہو تو اس کو تار تار نظر آتی ہے کہ یہ جال ہے یہ زمین نہیں یہ خوراک نہیں ہے اللہ کا دیا ہوا رزق نہیں ہے اس کمینے نے پھنسانا صرف اتنا سی بات ہے آج کل کیونکہ لالچی آنکھ ہے اس وجہ سے حقیقت دیکھتی نہیں ہے اللہ کے فضل سے جس نے اللہ کے فقیروں کے جوڑوں کو صدقہ لالچ اٹھا کر پھینک دیا وہ ہمیشہ حقیقت کو وقابی نظر سے دیکھ لیتا ہے براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے کلندر سادہ فرمان ہے ابراہیم خلیل اللہ والی نگاہ بڑی اوکھی پیدا ہوتی ہے براہیمی نظری پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے بس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے سڈا کلندر اقبال فرما ہے جلا ابراہیم علیہ السلام والی نگاہ بڑی میرا منڈا ملنے والا سی مین کہ سرکار میں اینا پڑھ گیا تو میرا فلان لگن ارادہ ہے تو خدمت کرن ارادہ ہے میں کیا جن بھی قوم کے گاٹے بلاوا یہ ساری خدمت کے جذبے نال ہی گئی سن میں کیا تم مینو نہیں چار سکنا کسی ہو چار میرے تو یہ فتوا کدی نہ امت کی تباہی کا تینوں برباد کرا امت برباد کرا میں کہ جہاں ویگ ویکھے گا نا وہی آتا میں خدمت واسطے گیا سا تو رولا اندروں ہو اندروں اندروں سے صرف تنخواہ اتوں سی خدمت یہ حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویر میں کہ پراوا جو مرضی کرنا ہے اپنی سواب دیس سے کری میرے تو اجازت لو توفا توفا تو پاگل ہوا یہو جی کام کی اجازت سمجھ نہیں آئی جی میرے بھائیوں میرے بھائیوں میں حکومت پاکستان کے کانوں سے یہ بات نکالنا چاہتا تھا کہ یہ نہ سمجھنا ہم تمہارے ہم تمہارے کردار کی حقیقت یا اس کے باطن اور افکار کے باطن کو ہم نہیں جانتے ہم جانتے ہیں لیکن ہم فسادی نہیں کہ قتل و غارت کریں دہشت گردی جس کو تم کہتے ہو تمہاری طرح وہ کریں ہمارا یہ کام ہمارا کام حقیقت سمجھنا ہے اور حقیقت بتانا ہے آپ لوگ جو کرتے ہیں دوسروں کو ساتھ کرتے رہیں کیونکہ وہ آپ کے بھائی ہیں ہم آپ کی برادری سے سو بار توبہ کر جی اللہ تعالی ہمیں آپ کا برادر نہ بنائے کیونکہ آپ اپنا وجود نہیں رکھتے آپ کا تن اپنا ہے من اپنا نہیں ہے بولتے نہیں تیرا وجود سراپا افرنگ افرنگ کلندر فرما ہے تیرا وجود شراب سجل لیجیے کہ وہاں کے عمارت گروں کی ہے تعمیر اقبال فرما اور اسکول سر تو پیرا تک انگریز لگنا ہے کیوں تو کسے مسلمان مستری دا بنیا نہیں تو انگریز مستری دا بنیا ہے اس واسطے تین اگوں ویکھیے پچھوں ویکھیے سجوں ویکھیے کبے ویکھیے جدروں ویکھیے تو او دے نقشہ پیش کرنا ہے لہذا سجنا اساں اساں یہو جہاں برادر بننا گوارا نہیں کر صرف اور صرف سرکار دی غلامی پسند کرنے ہیں بغیر دی یاری نالوں کھان دے آدی ہے رکھی کھان دے آدی ہے اوکھے سوکھے رہن دے آدی ہے مگر کفر دی غلامی دے آدی نہیں سانو کوئی ہوئے سانو کوئی ذبح کرنا آئے نا رسول دی شرح دی چھری لے کے آئے ہاں جی اللہ دے فضل لال حضور دی شرح دی چھری لے کے آئے گا سب پہلو ہی سر کٹ اگے لما کر دیا جی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو قربانی کا ارادہ فرمایا اونٹاں دی قطار لگی سی سرکار نے چھرا مبارک پھیرنا سی کدو حج دے موقع دے کملی والے سرکار دے ہاتھ جدو اونٹا نے چھڑا بیٹھیا ہر اونٹ اپنی تاؤن حضور دے اگے سٹ دیندا سی تے ہوئی کہندا سی تو پھر چھری میرے گلے پر تو مزا تو پھر چھری میرے گلے پر تو مزا ہو میں دل سے دعا دوں میرے دل کا بھلا سانو کوئی چھری پھیرنا ہوتا سر رسول لے کے آئے اصا کسی کتے کے کلاشن مرن والے نہیں اصا محمد کی شریعت کی چری اگریزی کتوں کے تجارتی سجاتی رکھنے والے خدا رسول پیو وپار بن پیو پار بن تاجر وپاری بن اصل کوئی وپار جاننے کملی والا تاجر تشترا ملل اللہ اللہ فرما دے مومنا دے مال جان میں لے لینے اصا وپاری ہی رکھنے جان کا جانتا گیتا ہوئے خبردار اپنی ہرس و ہوس کا نشانہ بنانا سانو نہ کرنا اپنی ہرس و ہوس کا نشانہ بنانے کی ہمیں کوشش نہ کرنا لالچ ہے نہیں چلتا ملک فلان نہیں ہوتا تم جانو تمہارا ملک جانے ہم تو اللہ کے فضل سے پہلے بھی ایسی لانتوں کے بغیر چلتے رہے ہیں اب بھی چل سکتے ہیں ہم نہیں چل سکتے تو اللہ رسول کی رحمت اور کرم کے بغیر نہیں چل سکتے اس موضوع پر اگر ناچیز کلام کرے تو پھر تین گھنٹے چاہیے بس وزیر اعظم صاحب کو امید ہے یہ شرح پہنچے گی اور مجھے داد دیں گے میرے پاس پیسے بھیجیں گے کہ کمال ہے میرے کلام کو سمجھا تو تو ہی سمجھ خاتم النبی جین کی شرح بھی میں نے ہی کی تھی اللہ اکبر صورت یہ آپ کا آپ کی سب مہربانی ہے آپ قوم کی مہربانی ہے جی۔ ان کو اس مقام پر بٹھانا کہ ان کا ایسا متن متین کلام بن جائے جس کی شرح سوائے ہمارے کوئی نہ سمجھ پائے یہ آپ لوگوں کی ورنہ تو وہ بلے اور گیند والے اللہ جل شان کو جو ہے وہ اپنے کیفر کردار تک پہنچائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی پناہ رضا الحمد للہ رب العالمین شوگر جنو ہے نا اور دوائی دیسی ہے بہت زبردست دوائی ہے ہاں جی اور ڈرائیور صاحب کو لب دیا پانچ سو روپے کا پیکٹ آ کمیشن کا کوئی چکر نہیں انہوں کا مسئلہ وا ہاں تھی نہ سمجھا کمیشن لینا چھ دسمبر بروز جمع اے پنڈی سٹاپ والے ہو کدو جلسہ اپنا اچھا نبی آک ہاں؟ عرفان صاحب کا پرسوں پنڈی سٹاپ کا جلسہ ہونا ہے تو موضوع ہونا ہے حضور دیا مائیاں دائیا شان سبحان اللہ جنیا ماوا حضور دی خدمت دیا رہی نے صرف انہوں نے ذکر خیر ہونا ہے اور کوئی نہیں بات ہونی چھ دسمبر بروز جمعہ غوثیہ ٹاؤن جوئیاں والا موڑ شیخو پورا ان شاء اللہ تمام حضرات تشریف رکھیں چشتی صاحب ابھی دعا فرمائیں گے اسلام ہوگا اس کے بعد دعا فرمائیں گے تو لنگر شریف لے کے جائیں گے تمام حضرات کا کوئی پتہ نہیں ہو سکتا یہ بھی گل مسلمان خود اپنا نکاح اچھا،